اور ہم نے انہیں اسحاق اور یاقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نو کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو